اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والسلام والسلام سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الرحمن الرحیم صلاة صلاة علیکہ علیکہ یا یا یا یا رسول آلکہ آلکہ واصحابکہ واصحابکہ حبیب نبی نور پیارے پیارے مدنی مدنی منو کیسے آپ چینل کے سلسلے مدنی منوں کے مدنی پھول میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں اس وقت الحمد پاکستان بھر کے بے شمار مدرسۃ المدینہ میں چونکہ یہ وقت ہمارا تربیت کا ہوتا ہے تو مدنی چینل کا سلسلہ مدنی منوں کے مدنی پھول براہ راست مدارس المدینہ میں دکھائے جا رہے ہیں اور دنیا بھر میں نہ جانے کہاں کہاں مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے الحمد للہ ہماری مجلس مدرس مجلس مدنی چینل نے اس سلسلے کا آغاز کیا ہے یوں تو مدنی منوں کے حفظ و ناظرہ کے کم و بیش سات سو سے زائد مدنی منوں اور مدنی منوں کے مدارس ہیں جس میں بہتر ہزار سے زیادہ مدنی منع اور مدنی منیاں حفظ قرآن اور ناظرہ کی قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں دنیا کے کئی ملکوں میں بھی الحمد دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ قائم ہیں قرآن پاک کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمارے مدرسوں میں جیسا کہ اخلاقی تربیت بھی دی جاتی ہے یاد رکھیے مدنی منو انسان جو بھی زندگی گزارتا ہے اگر قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے تو نہ صرف اسے دنیا میں اس کی برکتیں ملتی ہیں بلکہ جو وقت مقررہ دنیا میں گزارتا ہے اس کے بعد اس کی قبر اور آخرت کی جو منازل ہیں اس میں اس کو خوب برکتیں نصیب ہوتی ہیں ہمارے اس سلسلے مدنی منوں کے مدنی پھول میں ہم یہاں پر مدارس المدینہ کے مختلف مدنی منوں کی قرات نعت حمد مناقب بھی آپ کو سنائیں گے اسی کے ساتھ آپ جو مدرسۃ المدینہ میں دعائے مدینہ سناتے ہیں پڑھتے ہیں الحمدللہ ہماری مجلس مدنی چینل ان مدارس المدینہ میں آ کر آپ کی اس دعائے مدینہ کو ریکارڈ بھی کرے گی اور وقتاً فوقتاً مختلف مدارس کی دعائیں مدینہ بھی اس میں دکھائی جائیں گی آپ دعائیں یاد کرتے ہیں انشاءاللہ ہمارے اس سلسلے میں آپ کو دعائیں بھی یاد کرائی جائیں گی ہمارے قاری صاحبان مختلف درجوں میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری میٹھی میٹھی سنتیں سکھاتے ہیں انشاءاللہ ہمارے اس سلسلے میں آپ کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتیں بھی سکھائی جائیں گی ساتھ ہی شیخ طریقت امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی دعوت برکاتم عالیہ نے جو مدنی منوں کو تربیتی مدنی پھول ارشاد فرمائے ہیں اور اخلاقی حوالات سے جو آپ نے مدنی پھول مدنی مذاکروں میں فرمائے ہیں انشاءاللہ شاء وقتاً فوقتاً آپ کو مرشد کی زیارت بھی ہوتی رہے گی جی ہاں اسی کے ساتھ ہمارے الحمد للہ مدینہ میں کئی مدنی منوں میں ایک حیرت انگیز اللہ تعالیٰ کی عطا سے صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں انشاءاللہ ہم اپنے سلسلے میں مدنی منوں کے مختلف مدنی انداز بھی آپ کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے ساتھ ہی ایک بہت ہی دلچسپ ہمارا جو سلسلہ ہے وہ ہوگا روزانہ آپ کو ہم دو سوال پیش کریں گے جی ہاں الحمد الحمدللہ ہمارے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں ہیں کہ ہمارے مدنی منوں میں ذہنی آزمائش اور ذہنی صلاحیتیں بہت الحمد للہ ابھر کر سامنے آتی ہیں انشاءاللہ روزانہ دو سوالات آپ کی خدمت میں ابتدا ہی ہم پیش کریں گے اور جو مدنی منع اس کے درست جواب دینا چاہیں تو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 ارے ہے و آریہی وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں وہ کمال اس نے حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی پھول خار سے دور ہے یہی پھول خار سے دور ہے شمع ہے کہ دھواں نہیں سلو ارے ہے واہ آ رہی ارے ہے وری سن ارے ہی وری میں نے سارے تیرے کلام پر ملی ہوں تو کس کو زبان نہیں میں نثار تھے کے کلام پہ ملی ہو تو کس کو زبان نہیں وہ سخل ہے جس میں سخن نہ ہو وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیاں ہے جس کا بیان نہیں سلو علیہ و علی سلو علیہ و علی سلو علیہ کروں مد آل دول رضا پڑ اس بلا میں میری بلا کرو مد حال دول رضا پڑ اس بلا میں میری بلا گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائنا نہیں فلو علیہ علیہ علیہ علیہ علیہ علیہ و و و فلو فلو سبحان اللہ تو پیارے پیارے منو آپ بھی یقیناً روزانہ دعائیں مدینہ میں اسی طرح ناطے گنگناتے ہوں گے سلات و سلام پڑھتے ہوں گے انشاءاللہ شاء اللہ مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں ہم انشاءاللہ اپنے سلسلوں میں آپ کو وقتاً فوقتاً مدارس المدینہ میں ہونے والی دعائیں مدینہ کے بھی چند مناظر دکھاتے رہیں گے ایک ہمارا الحمدللہ سلسلہ ہے اور وہ ہے ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میٹھی میٹھی سنتیں اور یہ الحمد للہ مدارس المدینہ کا ایک خاصہ ہے کہ اس میں پڑھنے والے مدنی منوں کو سرکار مدینہ علی صلاۃ السلام کی تربیت کی سنتیں کی تربیت دی جاتی ہے تو آئیے آج ہمارے قاری صاحب آپ کو کون سی سنتیں سکھا رہے ہیں انہیں سیکھیے اور پھر ان کے متعلق آپ سے سوالات بھی وقتاً فوقتاً کیے جاتے رہیں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ اللہ تعالی علی محمد رب العالمین والصلاة والسلام والسلام سید المرسلین اما بعد باللہ من الشیطان الرجیم بسم الرحمن الرحیم الصلاة علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ یا حبیب اللہ علی گیا نبی اللہ علی کا صحابی گیا نور اللہ پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی چینل کے ناظرین آج ان شاء اللہ زوجل ہم سلام کرنے کی سنت اور آداب سیکھنے کی کوشش کریں گے پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی چینل کے ناظرین سلام کرنا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی پیاری سنت ہے بدقسمتی سے آج کل یہ سنت ختم ہوتی نظر آ رہی ہے اسلامی بھائی جب آپس میں ملتے ہیں تو السلام علیکم سے ابتدا کرنے کی بجائے آداب عرضے کیا حال ہیں مزاج شریف صبح بخیر شام بخیر وغیرہ وغیرہ عجیب و غریب غریب اور عجیب کلمات سے ابتدا کرتے ہیں یاد رکھیں پیارے پیارے مدنی منو یہ تمام باتیں خلاف سنت ہیں رخصت ہوتے وقت بھی خدا حافظ گڈ بائی ٹاٹا وغیرہ کہنے کی بجائے سلام کرنا چاہیے ہاں رخصت ہوتے وقت السلام علیکم کے بعد اگر خدا حافظ کہہ دیں تو حج نہیں سلام کی چند سنت اور اداب ملاحظہ ہوں سلام کے بہترین الفاظ یہ ہیں کیا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس کو ایک مرتبہ دہرا بھی لیجیے سلام کے بہترین الفاظ کیا ہیں جی اور جو مدنی چینل پہ ناظرین اور مدنی منع ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں سلام کے بہترین الفاظ کیا ہیں بلا نواز سے السلام علیکم اللہ وبرکاتہ اور ترجمہ کتنا پیارا ہے یعنی تم پر سلامتی ہو اور اللہ عزوجل کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں نیت کر لیں کہ جب بھی سلام کریں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ اسی الفاظ کے ساتھ سلام کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی چینل کے ناظرین نیت کر لیں کہ انشاءاللہ شاء ہم بھی اپنے درمیان سلام کو عام کریں گے اللہ زوجل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں سلام کرنے کی سنت اور اداب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی علی الحبیب صلی صلی اللہ اللہ تعالی محمد علیہ وسلم تو اب جلدی جلدی تمام مدنی منع بھی اس کو لیں کہ ابھی ہم نے اپنے درجے میں سلام کی جو سنتیں سیکھی تو درست سلام کے الفاظ کیا ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بول اللہ سے دہرائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ تو اب ہم نے یہ ضرور سیکھا ہے کہ یہ سلام کرنا ہے لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ سلام آپ صرف مدرسے میں قاری صاحب کو کر رہے ہیں درجے میں آتے ہوئے کر رہے ہیں نہیں نہیں بلکہ جب گھر جائیں گے گھر والوں کو سلام کرنا ہے گھر سے نکلیں گے تب بھی سلام کرنا ہے چلو مہمان آتے ہیں سوئی شرمانا نہیں ہے بلکہ آگے بڑھ کر السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ پورا سلام کرنا ہے انشاءاللہ اس طرح کرنے والے کو تیس نیکیاں ملتی اور بھی اس کی بہت سی فضیلتیں انشاءاللہ شاء اللہ وقتاً فوقتاً ہم اس کو سیکھتے رہیں گے مصافحہ کیسے کرنا ہے یہ بھی ہم سیکھیں گے مدنی چینل کے وہ مدنی منع جو در حقیقت ابھی مکمل مدنی منع نہیں بنے وہ بھی اگر چاہیں تو اس سلسلے میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائے انشاءاللہ یہ تربیت حاصل کرتے کرتے وہ بھی مدنی منع بن جائیں گے جی ہاں جو سنتوں پر عمل کرے گا جو نیک بنے گا پرہیزگار بنے گا وہ مدنی منا ہے تو ان سارے جتنے بھی بچے ہیں وہ سب مدنی منع بنیں گے ان شاء اللہ اسی طرح آئیے اب ہم اپنے ایک مدرسے کے درجے میں چلتے ہیں جہاں پر ہمارے مدنی منع آپ کو دعائیں یاد کرا رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ آج آپ کو کون سی دعا یاد کراتے ہیں اور ساتھ ہی ہم اپنے جو اس وقت مدارس المدینہ میں بیٹھے ہیں تو دیکھیں یہ مدنی چینل ہمارا ایک استاد ہے اور اس کے ذریعے ہم تربیت حاصل کر رہے ہیں تو جو جو دعا یہاں پڑھی جائے گی وہ آپ دہرائیں گے اور انشاءاللہ ہمارے کاری صاحبان ہمیں اس کی کارکردگی پیش کریں گے کہ ہمارے مدرسے میں ایک سو بارہ مدنی منع موجود ہیں اور الحمدللہ للہ ایک سو بارہ نے یہ مدنی یہ دعا جو ہے وہ یاد کر لی تو انشاءاللہ جو اس طرح سے کارکردگیاں ملتی رہیں گی ہماری مجلس کا یہ ارادہ ہے کہ انشاءاللہ ان مدرسوں کی کارکردگی بھی وقتاً فوقتاً پٹی کے ذریعے یہاں پر پیش کی جائے کہ الحمدللہ اس مدرسے کے مدنی منوں نے یاد کر لی اس مدرسے کے منوں نے یاد کر لی انشاءاللہ دنیا بھر میں ہمارے مدرسۃ المدینہ کی برکتیں حاصل ہوں گی تو آئیے ہم اپنے ایک مدرسے کے درجے میں چلتے ہیں جہاں پر ایک مدن منا دعا یاد کرا رہا ہے سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا اسفلا تو اسفلا کیا نبی ولیحابیا نور میرے میرے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آئیے مسلمان کو ہنستا دیکھ کر پڑھنے کی دعا یاد کرتے ہیں ہٹ اب ہکل اب ہکل اب ہکل آپ سُنائیے اب ہے تو آپ سنائیے اب سبحان لو سنیے آپ سنائیے ادحق اللہ سبحان اللہ آئیے مزید آگے یاد کرتے ہیں ادحق اللہ سن کا سن کا سن کا ادحق اللہ سن کا مدینہ آپ سے آئیے الحمد للہ ازا ہم نے مسلمان کو ہنستا دیکھ کر پڑھنے کی دعا یاد کرنے کی سہارت حاصل کی نیت کیجیے کہ اسے یاد رکھتے ہوئے عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے ان شاء اللہ الحبیب سبحان اللہ میٹھے میٹھے مدنی منو اور مدنی چینل کے ناظرین الحمد للہ کتنی پیاری بات ہے کہ سرکار مدینہ علی السلام کی یہ پیاری پیاری جو دعا ہے یہ ہم نے یاد کی اب حق اللہ حسن کا مدن ان بھی غور کریں کہ یہ کس کس وقت پڑھی جا سکتی ہے آپ دیکھتے ہوں گے کہ آپ کے کاری صاحبان بھی آپ سے مسکرا مسکرا کر بات کر رہے ہیں کبھی آپ اپنے درجے کے دیگر مدنی منوں کو دیکھتے ہوں گے وہ بھی آپس میں مسکراتے ہیں یہ یاد رکھیے گا کہ مسکرانے سے مراد دانت ظاہر ہوں جو کہا لگاتے ہیں بلند آواز سے جو ہنستے ہیں اس طرح نہیں ہنسنا چاہیے تو جو مسکراتا ہے تو مسکراتا دیکھ کر دعا پڑھیں گے اللہ سننا کا یہ اللہ تعالیٰ تجھے مسکراتا رکھے آپ گھر جا رہے ہیں گھر پر ابو جان کو دیکھا آپ نے کہ وہ مسکرا رہے ہیں ان کو دیکھ کر آپ نے دعا پڑھ لی حق اللہ سننا کا اپنی امی جان کو دیکھا وہ مسکرا رہی ہیں ان کو دیکھ کر دعا پڑھ لی اسی طرح باجی ہیں بھائی جان ہیں تو جو گھر کے افراد ہیں کسی بھی مسلمان کو ہم نے مسکراتا ہوا دیکھا فوراً دعا دے دی اب اللہ سننا کا اب ہمارے قاری صاحبان یہ ضرور نوٹ کر لیں کہ آپ کے مدرسۃ المدینہ میں جو مدنی منع اس وقت موجود ہیں کتنے مدنی منوں نے اس دعا کو یاد کر لیا تو جلدی جلدی آپ گن لیں ابھی آپ کو انشاءاللہ نمبر دیا جائے گا اس نمبر پر آپ چاہیں تو اپنے مدرسے کا نام اس کی شاخ اس کا شاخ اور اس میں کتنے مدنی منوں کی موجودگی میں کتنوں نے یاد کر لی تاکہ انشاءاللہ اللہ آپ کی کارکردگی وقتاً فوقتاً یہاں پیش کی جاتی رہے گی ہمارے اس سلسلے میں الحمدللہ آج ہماری پاکستان انتظامی کابینہ کے نگران حاجی محمد شاہد اتاری دامت برکاتم عالیہ نے بھی کرم فرمایا ہے نظریہ ٹیلی فون وہ بھی موجود ہیں تو ان کی آواز بھی ہم سنتے ہیں ان سے مدنی پھول لیتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو ایک بڑی پیاری بات کرتا ہوں جیسا کہ گزشتہ دنوں شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے یہ خوشخبری ہمیں مدنی چینل پر سنائی تھی کہ الحمد دعوت اسلامی کا ایک شعبہ جس کا آغاز کیا جا رہا ہے اور اس کا نام ہے دار المدینہ جی ہاں آپ مدرسۃ المدینہ میں ہیں اب آپ نے جانا ہے جامع المدینہ میں عالم کورس کرنے تو انشاءاللہ ابتدائی درجے کی کتابیں اور دیگر فرض علوم انشاءاللہ آپ کو شعبہ دار المدینہ میں سکھائے جائیں گے تو دار المدینہ جو ہے وہ الحمدللہ اس کا آغاز پچیس سفر المظفر کو کیا جا رہا ہے تو ہمارے قاری صاحبان یہ نمبر نوٹ کر لیں zero three zero one zero three zero one two six one two one seven six two six one two one seven six zero تین زیرو ایک دو چھ ایک دو ایک سات چھ چھبیس بارہ ایک سو چھتر زیرو تھری زیرو ون چھبیس بارہ ایک سو چھتر یہ نمبر آپ نوٹ کر لیں اس نمبر پر اپنے مدرسے کی کارکردگی آپ ایس ایم ایس فرمائیں تو آئیے ہم نگرانی کابینہ کی طرف سے بھی ملنے والے مدنی پھول سنتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین کی خدمت میں مدنی منوں کی خدمات میں ہمارے قاری میں تو پیارے پیار اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین کچھ فنی خرابی کے باعث جو ہے وہ لائن ڈراپ ہو گئی چلو جی مبارکباد تو قبول کر ہی لیں الحمد کہ ہمارے نگران پاکستان انتظامی کابینہ کے نگران کی طرف سے ہمیں مبارکباد ملی ہے قاری صاحبان کو بھی مبارکباد ملی الحمد للہ تو پیارے پیارے مدنی منوں مدنی چینل کے ناظرین الحمد دعوت اسلامی کے اس شعبے مدرسۃ المدینہ میں جب مدنی منا داخل ہوتا ہے تو جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر تمام شعبہ جات میں ایک تبدیلی محسوس ہوتی ہے جی ہاں مدرسۃ المدینہ میں داخل ہونے والے مدنی منع کے اندر بھی تبدیلیاں محسوس ہوتی ہیں اور ان کی بھی ہم نے کوششیں کی ہیں کہ مختلف سرپرست صاحبان کے ہم اس میں تاثرات حاصل کریں کہ وہ اپنے مدنی منع کے متعلق تبدیلیاں جو محسوس کر رہے ہیں یا جو ان کو مدرسۃ المدینہ کے متعلق پیغام دینا ہے وہ کیا کہتے ہیں تو ہماری مجلس نے اس سلسلے میں بھی تاثرات ریکارڈ کرنا شروع کیے ہیں آئیے ہم مدرسۃ المدینہ میں پڑھنے والے ایک مدنی ملنے کے والد صاحب کے تاثرات سنتے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 کری ہیں الحمد للہ چھ مہینے میں اس میں کافی تبدیلی آ چکی ہے اچھا۔ پہلے وہ جو اس قسم کی باتیں کیا کرتا تھا وہ اپنے قاعدے کی جو ہے سبق یاد کیا ہوتا گھر کے اندر اچھا۔ الحمد للہ اس میں اب یہ ذہن ہے کہ ہر وقت اپنا قاعدے کا جو سبق ہوتا ہے وہ ریپیٹ کرتا دوہرا رہا ہوتا ہے کہ یہ میں پڑھ گیا ہوں اس طرح یہ اس طرح عزت یہ اس طرح پڑھنا ہے پھر والدہ اپنی والدہ سے بتاتا ہے مجھے یہ بتاتا ہے کہ میں اس طرح میں نے اس کو ہے نا یاد کرنا ہے یہ کل مجھے سنانا ہے جب مدنی منا مدرسے کے اندر داخل ہوا تو اس کے داخل ہونے کے بعد یہاں جو سنتیں بتائی جاتی ہیں جب جیسے مدنی منا مدرسے میں داخل ہوتا ہے سب سے پہلے نماز شاہ کو چار شدہ کرتا ہے نمازوں سے کیسی محبت ہے گھر والوں کے اندر کیا تبدیلی محسوس ہوئی نہیں الحمد للہ اس میں یہ ہے کہ اب جذبہ پیدا ہوا کہ جمعے کے دن یا جب بھی وہ میرے ساتھ ہوتا ہے تو بولتا ہے مجھے نماز کے لیے لے کے چلو نماز کے لیے بھی تیار ہوتا ہے کہ ہاں نماز پڑھنے آنا ہے کافی اس کا جو ہے ذہن چینج ہوتا ہے چھ ماہ ہوا الگ چھ یا سات ماہ مگر کافی چینجنگ آ گئی الحمد للہ مدنی منڈے جو ہوتے ہیں وہ پیسے مانگتے ہیں زیادہ ہمیں یہ بھی چاہیے کیا ایسی کوئی عادت ہے نہیں اس میں جو پہلے ضدیں تھیں نا وہ الحمد للہ بہت کم اس ماحول میں وابستہ ہو کے اور حقیقت اللہ جانتا ہے کافی چینج آ رہا ہے جس طرح پہلے زدہ کیا کرتا تھا یا شرارتی کیا کرتا تھا اس میں کافی کام ہو گئی اب وہ یہاں سے چار بجے جانے کے بعد بھی جو ہے گھر کے اندر اس طرح کی ضدیں نہیں کرتا جس طرح پہلے کیا کرتا تھا پہلے تو بہت ضدی تھا اب تو اللہ تعالیٰ کا بڑا کام ہوا اس ماحول میں وابستہ ہو کے اس میں کافی چینج آ گیا میٹھے میٹھے مدنی منو پیارے پیارے مدنی منو آپ نے دیکھا کہ یہ والد صاحب اپنے مدنی منع کے اندر ہونے والی تبدیلیوں کو کیسا محسوس کر رہے ہیں تو اب جو موجود ہیں اس وقت پڑھ رہے ہیں وہ غور کر لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ ضد کر رہے ہو آپ گھر میں شور مچا رہے ہوں یا آپ مطلب ایسا انداز اختیار کرتے ہیں کہ جس سے والد صاحب نالا ہیں ٹھیک ہے اس مدنی منع نے تو نمازیں پڑھنا شروع کر دی اس نے ادب کرنا شروع کر دیا اس کی جو ضد کی عادت تھی وہ اس نے چھوڑ دی تو اس کے والد صاحب اتنے متاثر ہوئے کہ آج مدنی چینل پر اپنے مدنی منع کے متعلق یہ اچھے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں انشاءاللہ یقیناً سب اچھے ہو جائیں گے جن کی ایسے معاملات میں عادت ہوگی ضد کرنے کی تو انشاءاللہ وہ عادت بھی ختم ہو جائے گی تو یہ نمبر آپ دیکھ رہے ہیں کہ zero three zero one two six one two one seven six تو جو آج دعائیں یاد کرائی گئیں جو سنتیں یاد کرائی گئیں اس کے متعلق اپنی کارکردگی اس نمبر پر ہمارے قاری صاحبان جو ہیں وہ ہمیں ایس ایم ایس فرمائے اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ شاء اللہ وجل ہم روزانہ اپنے سلسلے میں ابتدان ہی آپ کو دو سوالات دیں گے اور جو مدنی منا اس کے درست جواب دینا چاہے تو کاری صاحبان ہاتھوں ہاتھ ان کے جوابات ریکارڈ کروائیں ان ریکارڈ شدہ سوالات میں جو نمایاں ہوں گے کارکردگی کے حساب سے ان کے سوالات کے جوابات بھی سنائے جائیں گے اور ہماری مجلس جو مدنی چینل کی ہے اس نے تو اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے کہ انشاءاللہ اس نمایاں جواب دینے والے مدنی منع کے تاثرات ان کے گھر پر جا کر ریکارڈ کرائے جائیں گے سبحان اللہ تو دیکھیں اس میں کون اول نمبر آنے کی کوشش کرتا ہے خیر ہمارا وقت بہت کم ہے ہمارے پاس سلسلے بہت زیادہ ہیں ہمارے یہاں ایک سلسلہ ہم نے یہ بھی بنانے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے مدرسۃ المدینہ کے تمام شاخیں جو ہیں اس کی ہم ڈاکومنٹری دکھائیں کہ آپ اگر خیبر پختونخوا میں رہتے ہیں وہاں رہتے ہیں لیکن آپ کو پتہ نہیں بلوچستان میں کیسے مدرسے ہیں انشاءاللہ مدنی چینل پر آپ کو دکھائے جائیں گے باب المدینہ کے مدارس دکھائے جائیں گے سردار آباد کے مدارس دکھائے جائیں گے مرکز الولیا کے مدارس دکھائے جائیں گے اسی طرح یورپ میں جو دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ ہے انشاءاللہ وہاں کے مناظر بھی دکھائے جائیں گے وہاں کی دعائیں مدینہ بھی دکھائی جائے گی جی ہاں ساؤتھ افریقہ افریقہ کے کئی ممالک میں مدرسۃ المدینہ قائم ہے سری لنکا میں مدرسۃ المدینہ قائم ہے انشاءاللہ وہاں کے مدنی منوں کے آج انداز دیکھیں گے کہ وہ کس طرح میر سنت کی محبت میں کس طرح دعوت اسلامی کی محبت میں کس طرح ایسے ماحول میں کہ جہاں سنتوں پر عمل کرنے کا بھی تصور نہیں الحمدللہ دعوت اسلامی کے اس مدرسۃ المدینہ میں الحمد وہاں بھی خوب خوب سنتیں عام ہو رہی ہیں مدنی منع قرآن پاک حفظ بھی کر رہے ہیں ناظرہ بھی پڑھ رہے ہیں خوب سنتوں کے مبلک بننے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ امیر علیہ سنت کا سایہ سلامت رکھے ان دنیا اور آخرت میں ان کو خوب برکت عطا فرمائے اور جو وہ تعلیم ارشاد فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی بھی آپ سب کو مدرسۃ المدینہ کے تمام مدنی منوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ یہ سلسلہ اتوار پیر منگل اور بدھ چار دن روزانہ بارہ بجے انشاءاللہ شاء اللہ براہ راست نشر کیا جائے گا آپ ہمارے ساتھ وابستہ رہیے مدرسۃ المدینہ کے مدنی منع بھی کمر لیں ان اللہ ان کے ساتھ بھی ہم مختلف سوالات کرتے رہیں گے اور ان کی ذہنی صلاحیتوں کا اظہار ان اللہ مدنی چینل پر نشر بھی کرتے رہیں گے اللہ تعالی ہم سب کو برکت عطا فرمائے آمین بجاہ صلی اللہ تعالی علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اللہ مجھے ہاں